قاضی ابو ابوالعلیٰ سعید بن ابو محمد نشاپوری کے قتل کی اطلاع مرو پہنچی تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ سلطان کے محل میں کیا رد عمل ظاہر ہوا ہوگا وہ تو ایک دھماکہ تھا جس نے پہلے تو سب کو سن کر دیا اور اس کے بعد سب شولوں کی طرح بھڑک اٹھے برقیارہ کا سب سے چھوٹا بھائی سنجر کچھ زیادہ ہی جوشیلا تھا لیکن وہ ایسا جذباتی نہیں تھا کہ عقل پر جذبات کو غالب کر دیتا پھر اسے فن حرب و ضرب میں بہت دلچسپی تھی اور اس میں قیادت کے جوہر بھی تھے ابھی وہ جوان تھا اور جوانی نے ایسا جوش مارا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ باطنیوں کے قلوں پر حملہ کرے گا اور واپس مرو میں اس وقت آئے گا جب باطنیوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا اس وقت سلطنت سلجوقیہ کا وزیر اعظم فخر الملک ابو المظفر علی تھا وہ اس وقت کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن توسی مرحوم کا بیٹا تھا پندرہ برس بیشتر ایک باطنی نے نظام الملک خواجہ توسی کو قتل کر دیا تھا اب اس کا بیٹا ابو المظفر علی وزیر اعظم تھا اور سلطان نے اسے فخر الملک کا خطاب دیا تھا وہ اپنے باپ جیسا دورندیش اور دانشمند تھا اسے قاضی ابو العلا کی قتل کی خبر ملی تو وہ اسی وقت سلطان کے محل پہنچا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد اور سلطان سنجر کا رد عمل کیا ہے اس نے دیکھا کہ رد عمل بڑا ہی شدید ہے تو اسے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دونوں بھائی غم و غصے سے مغلوب ہو کر کوئی غلط فیصلہ یا جلد بازی نہ کر گزریں اس نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ منصوبہ اسے بنانے دیں کہ انتظامی کارروائی کیسے کی جائے اور کب کی جائے اب ہم سوچنے میں مزید وقت ضائع نہیں کریں گے محمد نے کہا اب ہمیں علمود پر یا باطنیوں کے دوسرے بڑے اڈے پر قلعہ شہدر پر حملہ کر دینا چاہیے یہی فیصلہ کرتا ہوں اور میں اس فیصلے کی تائید چاہتا ہوں قلعہ شہدر میں حسن بن صباح کا استاد رہتا ہے ہم پہلے اس اڈے کو تباہ کریں گے شہدر قلعہ بند شہر تھا جہاں سے حسن بن صباح اپنے استاد احمد بن غتاش سے تربیت حاصل کر نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع و عریض علاقے پر چھا گیا تھا اور اس نے علموت میں جنت بنا لی تھی وزیر اعظم ابو المظفر علی اپنے مرحوم باپ کی طرح صرف وزیر اعظم ہی نہیں تھا بلکہ سالار بھی تھا یعنی جنگجو تھا اور میدان جنگ میں قیادت کی اہلیت بھی رکھتا تھا اس نے برقیارق محمد اور سنجر سے کہا کہ اسے اجازت دیں کہ وہ قلعہ شہدر کے محاصرے کا منصوبہ تیار کرے اور اپنے لشکر کو اپنی نگرانی کے تحت تیار کرے آپ ضرور کریں محمد نے کہا لیکن تین چار دنوں سے زیادہ وقت ضائع نہ ہو اس حملے اور محاصرے کی قیادت میں خود کروں گا آپ منصوبہ تیار کر لیں اور لشکر کو بھی ضروری تربیت دے لیں ادھر قلعہ وسم کوہ میں شافیہ اگلے روز ہوش میں آئی اس نے ہوش میں آتے ہی پہلی بات طبیب کو یہ بتائی کہ چار پانچ دنوں سے بھوکی ہے اور صرف پانی پیتی رہی ہے طبیب نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ مریضہ کے منہ میں قطرہ قطرہ شہد اور قطرہ قطرہ دودھ ٹپکاتا رہے اسے فوراً اتنی غذا نہیں دینی چاہیے تھی جس سے پیٹ بھر جاتا کیونکہ اس کا جسم اتنی زیادہ غذا کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اس وقت برق یارق مرو جانے کے لیے وسم کوہ سے رخصت ہو چکا تھا طبیب نے سالار اوریزی کو اطلاع دی کہ مریضہ ہوش میں آ گئی ہے سالار اوریزی اسی وقت پہنچا اور مریضہ کی حالت دیکھی وہ تو زندہ لاش تھی ابھی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی وہ شافیہ کو تسلی دلاسا دے کر وہاں سے آ گیا اس نے بہتر یہ سمجھا کہ مریضہ کے ساتھ کوئی عورت ہونی چاہیے وہاں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن محسوس یہ کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی عقل والی عورت ہو اوریزی نے اس لیے یہ محسوس کیا تھا کہ شافیہ نے سرگوشی میں ایک آدھ بات بڑی مشکل سے کہی تھی اور یہ بات ایسی تھی کہ اوریزی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی نہیں اور اس کا کوئی خاص پس منظر ہے اسے یہ شک بھی ہوا تھا کہ باطنیوں کی ہی لڑکی ہوگی سالار اوریزی نے مزمل کے ساتھ بات کی تو مزمل نے کہا کہ وہ شیمونا کو لڑکی کے پاس بھیج دے گا جس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عورت عورت کے ساتھ دل کی ہر بات کر دیا کرتی ہے شیمونا تجربہ کار عورت تھی جس سے یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ شافیہ کے سینے سے راز کی کوئی بات اگر ہوئی تو نکال لے گی دن گزر گیا اور رات گہری ہونے لگی شافیہ کو اتنا زیادہ شہد اور دودھ دیا جا چکا تھا کہ اس کے جسم میں جان آ گئی تھی اور وہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگی رات کو اس نے اپنے ہاتھ سے شہد ملا ہوا دودھ پیا اور پھر اسے تھوڑی سی ٹھوس غذا دی گئی شمونا اس کے ساتھ رہی شافیہ بے ہوشی کی نیند سو گئی اور اگلے روز سورج نکل آنے کے خاصا بات جاگی شمونا نے دیکھا کہ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی شیمونا نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے شافیہ نے کہا کہ وہ یہیں سے گئی تھی اور واپس یہیں آ گئی ہے یہاں سے میں جب گئی تھی تو میرے ساتھ میری چھوٹی بہن تھی اور چچا بھی تھا شافیہ نے کہا واپس آئی تو اکیلی ہوں شافیہ نے شمونا کو اپنی پوری داستان سنا ڈالی کہ وہ کس طرح اور کیوں یہاں سے رخصت ہوئی تھی اور کہاں تک گئی اور کس طرح واپس آئی اس نے کسی بات پر پردہ نہ ڈالا شمونا اسی وقت گھر گئی اور مزمل کو شافیہ کی ساری داستان سنائی مزمل اسی وقت سالار اوریزی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ لڑکی نے اپنے متعلق کیا سنایا ہے سالار اوریزی نے کہا کہ وہ حیران تھا کہ اس کا یہ عہدیدار شمیر ابلغ کہاں غائب ہو گیا ہے اس کی کہیں لاش نہیں ملی تھی نہ ہی وہ کہیں زخمی حالت میں مرا پڑا تھا اب شافیہ نے سالار اوریزی کو اس سوال کا جواب دے دیا ہے شافیہ زرتوش کو قتل کر کے وہاں سے نکلی تو نقشے نے اس کی صحیح رہنمائی کی وہ تین چار دن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی سفر طے کرتی رہی اسے اس جنگل میں کوئی بستی کوئی انسان نہ ملا اس نے بہت مشکلات برداشت کی اسے یہ احساس رہا ہی نہیں تھا کہ کتنے دن اور کتنی راتیں گزر گئی ہیں وہ جنگل سے نکل کر بنجر ویرانوں میں داخل ہوئی جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا نہ وہاں کوئی سبز پتہ دکھائی دیتا تھا وہ وہاں سے بھی نکل آئی سفر کے آخری آٹھ دس دن اس کے لیے قیامت کے دن تھے اس پر ایک آفت یہ پڑی کہ ایک گھوڑے کو رات کے وقت زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اب اس کے پاس ایک گھوڑا رہ گیا تھا وہ اس پر سوار ہوئی اور دو دنوں بعد پھر ایک ہرے بھرے جنگل میں داخل ہوئی اور طوفان بعد و بارہ میں پھنس گئی بڑا ہی خطرناک طوفان تھا بجلی کڑکتی تھی اور دو مرتبہ بجلی دو درختوں پر گری اور ٹہن ٹوٹ کر نیچے آ پڑے اور ٹہن ٹوٹ کر نیچے آ پڑے آگے ایک ندی تھی جس میں سیلاب آ گیا تھا شافیہ نے رکنے کے بجائے گھوڑا ندی میں اتار دیا لیکن سیلاب اس قدر تیز و تن تھا کہ گھوڑے کو اپنے ساتھ بہانے لگا بہت دور جا کر پانی پھیلا تو گھوڑا پانی سے چل کر باہر نکل آیا لیکن شافیہ یہ معلوم نہ کر سکی کہ وہ اب کہاں ہے اس نے کپڑا نکالا اس کپڑے پر کوئلے کی لکیریں ڈالی گئی تھیں مصیبت یہ آ پڑی کہ وہ سیلاب میں اتری تھی اور تمام کپڑے بھیگ گئے تھے اس لیے اس کپڑے سے کوئلے کی لکیریں مٹ گئی تھیں وہ اللہ کے بھروسے سے آگے ہی آگے بڑھتی گئی ایک اور دن کی مسافت کے بعد اس کے راستے میں ایک اور چشمہ آ گیا وہاں وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے رک گئی اس نے خود بھی پانی پیا لیکن اس کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا وہ جب پانی پی چکی تو اسے یاد آیا کہ جب وہ خزانے والی غار کی طرف جا رہی تھی تو یہ چشمہ راستے میں آیا تھا اس چشمے کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی وہ اس ٹیکری پر چڑھ گئی اور ادھر ادھر دیکھا اسے دو اور نشانیاں نظر آ گئیں اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ ایک دن زیادہ سے زیادہ دو دن کی مسافت رہ گئی ہے اور اب اس کی منزل قریب ہے پھر یوں ہوا کہ ایک جنگل میں جا رہی تھی اب اس کے دل میں ایسا بوجھ نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر راستہ بھول گئی ہے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہی ہے پہلے وہ اللہ کی مدد اور رہنمائی مانگتی تھی اب اس نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا وہ جا رہی تھی کہ اچانک سات آٹھ بھیڑیے کہیں سے نکلے اور اس کی طرف دوڑ پڑے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت نہیں تھی گھوڑا ڈر کر ہی خود بھاگ اٹھا اور بہت ہی تیز بھاگا بھیڑیے بھی رفتار کے بہت تیز تھے اور یقیناً بھوکے تھے اس لیے وہ دوڑے ہی چلے آ رہے تھے اور فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا شافیہ نے سوچا کہ بھیڑیوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو گھوڑا گرے گا اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ گرے گی اور کچھ بھیڑیے گھوڑے کو اور کچھ اسے مار کھانا شروع کر دیں گے وہ سوچنے لگی کہ گھوڑے سے کس طرح کود کر اترے اور کسی اور طرف دوڑ پڑے لیکن کودنا تو شاید آسان تھا لیکن خطرہ یہ تھا کہ دو چار بھیڑیے اس کی طرف پیچھے دوڑ کر اسے پکڑ لیں گے شافیہ نے سامنے دیکھا ایک پھیلا ہوا بہت بڑا درخت راستے میں آ رہا تھا درخت کا ایک ٹہن زمین سے متوازی تھا شافیہ نے سوچ لیا کہ وہ اس ٹہن کو پکڑ لے گی اور گھوڑا اس کے نیچے سے نکل جائے گا گھوڑا پوری رفتار سے جا رہا تھا اور بھیڑیے اس کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ آدھے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف ہو گئے تھے درخت قریب آ گیا شافیہ نے رکابوں سے پاؤں نکال لیے اور جب وہ درخت کے نیچے سے گزری تو ہاتھ اوپر کر کے ٹہن پکڑ لیا اس کا خیال تھا کہ ٹہن بڑے آرام سے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور گھوڑا نیچے سے نکل جائے گا لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ جس رفتار سے جا رہی ہے اس نے ٹہن پکڑ لیا اور ٹہن نے جب اسے اتنی زیادہ رفتار سے روک لیا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے بازو ٹہن کے ساتھ رہ گئے ہوں اور باقی جسم گھوڑے کے ساتھ چلا گیا ہو اسے اپنے بازو کندھوں سے الگ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے وہ گر پڑی کچھ چوٹ گرنے سے آئی اور دونوں بازو کندھوں سے شدید درد کرنے لگے اسے حاصل صرف یہ ہوا کہ بھیڑیوں سے بچ گئی تھی گھوڑا اور بھیڑیے دور نکل گئے تھے شافیہ نے ذرا بلند زمین پر کھڑے ہو کر دیکھا اسے کچھ ایسی امید تھی کہ شاید گھوڑا اتنا تیز دوڑے کہ بھیڑیے ہار کر اسے چھوڑ دیں اور گھوڑا واپس آ جائے لیکن یہ امید ایک جھوٹی امید تھی گھوڑا ایک طرف مڑا تھا اور بھیڑیے لیپک جھپٹ کر اس کی ٹانگوں پر منہ ڈالتے رہے آخر شافیہ نے اپنے گھوڑے کو گرتے دیکھا وہ ایک بار اٹھا لیکن بھیڑیوں نے اسے پھر گرا لیا اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا اب شافیہ نے منزل تک پیدل پہنچنا تھا وہ گھوڑے کی پیٹ پر رہتی تو ایک یا زیادہ سے زیادہ دو دن بعد منزل پر پہنچ جاتی لیکن نہ جانے کتنے دن اسے اپنا جسم اپنی ٹانگوں پر کھسیٹنا تھا وہ بھیڑیوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی لیکن بھیڑیوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا اور اتنا تندرست گھوڑا مل گیا تھا اب بھیڑیوں کو شافیہ کی ضرورت نہیں رہی تھی پھر بھی شافیہ اس راستے سے ہٹ کر چلنے لگی وہ چھٹے یا ساتویں دن وسم کوہ پہنچی لیکن اس حالت میں جیسے وہ اپنی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے وہاں پہنچی ہو سالار اوریزی نے شافیہ کی یہ داستان سنی تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو سرکاری حیثیت دے کر خصوصی مہمان بنا کر رکھا جائے مرو میں روز و شب بڑے ہی سرگرم تھے فوج کو محاصرے کی اور قلعہ توڑنے کی اور پھر دست بدست لڑائی لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی یہ راز چھپایا نہ گیا کہ قلعہ شہدر کو محاصرے میں لیا جائے گا اس ٹریننگ کی نگرانی وزیر اعظم فخر الملک ابو المظفر علی کر رہا تھا محمد اور سنجر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ لشکر کو فوراً کوچ کرنے کے لیے تیار کرے لیکن ابو المظفر علی جلد بازی کا قائل نہیں تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک قیادت محمد اور سنجر ہی کریں گے لیکن وہ خود ساتھ ہوگا وہ لوگوں کو بھی ترغیب دے رہا تھا کہ اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور باطلیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوں لوگ جوک در جو شامل ہو رہے تھے اور ابو المظفر علی ان سب کو بڑی تیزی سے ٹریننگ دلوا رہا تھا برچیاں اور تیر الگ بن رہے تھے اور وزیر اعظم ان کی بھی نگرانی کرتا تھا مختصر یہ کہ ہر طرف ابو المظفر علی ہی نظر آتا تھا اپنے عوام میں وہ پہلے ہی مقبول تھا لیکن اب لوگوں نے اسے باطنیوں کے خلاف ان تیاریوں میں دیکھا تو اس کے کردار کے اور زیادہ قائل ہو گئے اور اسے بڑی ہی اونچی اور قابل قدر شخصیت سمجھنے لگے وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ خانہ جنگی میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے یہ ایک ایسی خلیج تھی جو لوگوں کو فوج میں شامل ہونے پر اکسا رہی تھی مشہور تاریخ دان ابن اسیر نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ لکھا ہے وہ یوں کہ محرم کی دس تاریخ تھی اس روز ابو المظفر علی نے روزہ رکھا صبح کے وقت وہ روز مرہ معمولات کے لیے باہر نکلا تو اس نے محمد اور سنجر سے اور اپنے تین چار احباب سے کہا تھا کہ گزشتہ رات اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں جلدی آ جاؤ آج کا روزہ تم نے ہمارے پاس آ کر افطار کرنا ہے فخر الملک ایک بڑے ہی قریبی دوست نے ابو المظفر علی سے کہا ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے خواب مبارک ہے لیکن میری ایک بات مان لیں آج کا دن اور آنے والی رات آپ گھر سے باہر نہ نکلیں مجھے کچھ خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد فرمائیں اور میں گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں ابو المظفر علی نے مسکراتے ہوئے کہا بلاوا آیا تو میں ضرور حاضری دوں گا اس روز ابو المظفر علی نے روز مرہ معمول سے ہٹ کر یوں کیا کہ گھر چلا گیا اور زیادہ وقت نفل پڑھتے اور تلاوت قرآن میں گزارا کچھ صدقہ بھی کیا اثر کے وقت گھر سے باہر نکلا اسے گھر کے سامنے ہی ایک مفلوک الحال شخص ملا جو رونے کی صورت بنائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا مسلمان تو جیسے ختم ہی ہو گئے ہیں اس شخص نے مایوسی کے لہجے میں کہا کوئی ایک بھی نہیں رہا جو مجھ مظلوم کی فریاد سنے میں سنوں گا میرے بھائی ابو المظفر نے اس کے اور قریب ہو کر پوچھا بتاؤ تو صحیح تم پر کس نے ظلم کیا ہے اس شخص نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور ابو المظفر علی کی طرف بڑھا کر بولا کہ میں نے اپنی فریاد لکھ لی ہے اور یہ پڑھ لے ابو المظفر علی اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھنے لگا تو اس شخص نے بڑی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے چھری نکالی اور ابو المظفر علی کے پیٹ میں گھوم دی پھر چھری ایسی پھیری کہ ابو المظفر علی کا پورا پیٹ چاک ہو گیا ابو المظفر علی تو گر پڑا لیکن اتفاق سے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا یہ پہلا باطنی تھا جس نے فوراً ہی اپنے آپ کو مار نہ لیا اسے شاید خودکشی کی مہلت نہ ملی کیونکہ ان آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چھری بھی لے لی تھی فخر الملک ابو المظفر علی کے قتل کی خبر فوراً ہی شہر میں پھیل گئی اور لوگ اکھٹے ہونے شروع ہو گئے برق یارق محمد اور سنجر بھی پہنچ گئے اس وقت ابو المظفر علی فوت ہو چکا تھا قاتل ابھی وہیں تھا سلطان سنجر نے کہا کہ اسے اسی چھری سے یہیں قتل کر دیا جائے کہ اس کی گردن کاٹ کر اور سر الگ کر کے پھینک دیا جائے او باطنی کافر محمد نے اس سے پوچھا تو نے دوسرے باطنی قاتلوں کی طرح خودکشی کیوں نہ کر لی میں جانتا ہوں مجھے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا قاتل نے کہا میں مرنے سے پہلے تم لوگوں کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں تم اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہو لیکن وہ باطنی ہیں اور وہ ایک ایک آدمی کو قتل کریں گے باطنی نے سات آٹھ آدمیوں کے نام لیے وہ کوئی اونچے عہدیدار والے آدمی نہیں تھے لیکن ان کی کچھ نہ کچھ سرکاری حیثیت تھی اس وقت برقیارق محمد اور سنجر پر ایسی کیفیت تاری تھی کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ابن عصیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسی وقت ان سات آٹھ آدمیوں کو بلوایا اور جلات کو بلا کر حکم دیا کہ اس باطنی کے قتل سے پہلے ان سات آٹھ آدمیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں وہ سب آدمی چیختے چلاتے رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن ان کی گردنیں اڑا دی گئیں جلاد آخری آدمی کو قتل کر چکا تو ابوالمظفر علی کے قاتل نے پاگلوں کی طرح قہقہے کہے لگانے شروع کر دیے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں ہنسا ہے ہنسوں نہ تو اور کیا کروں باطنی نے کہا یہ سب بے گناہ تھے میں نے یہ سوچ کر ان سب کے نام لیے تھے کہ میں تو مر ہی رہا ہوں تو کیوں نہ چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر مروں تم سب جاہل اور گوار ہو کہ عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے سلطان کے حکم سے اسے بھی جلاد کے حوالے کر دیا گیا جلد نے اس کی گردن اپنی تلوار سے نہ کاٹی بلکہ حکم کے مطابق اسے نیچے گرایا اور اسی کی چھری سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا اب ہم قلعہ شہدر کا محاصرہ کریں گے سنجر نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا کل صبح کو کچھ ہوگا ابوالمظفر علی کے قتل نے مرو کی آبادی کو تو جیسے آگ لگا دی تھی لوگ مقتول کے گھر کی طرف دوڑ پڑے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا رکے ہوئے سیلاب کی طرح یہ ہجوم بے قابو ہوا جا رہا تھا اور انتقام انتقام کے فلک شگاف نعرے زمین و آسمان کو جھینجوڑ رہے تھے المظفر علی کے قتل کی خبر صحیح معنوں میں جنگل کی آگ کی طرح شہر سے نکل کر مضافاتی علاقوں میں پہنچ گئی وہاں کے لوگ بھی شہر کی طرف دوڑ پڑے برقیارہ کے چھوٹے بھائی سنجر نے المظفر کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کر دیا تھا کہ اب قلعہ شہدر کا محاصرہ ہوگا اور کل کوچ کیا جائے گا لیکن ان کے بزرگ مشیروں نے کہا کہ ایسے فیصلے غصے اور جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیے جاتے ورنہ جلد بازی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان مشیروں کا مشورہ یہ تھا کہ اطمینان سے بیٹھ کر کوچ کا اور محاصرے کا منصوبہ تیار کر لیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوچ چند دنوں کے بعد کیا جائے کیونکہ شہریوں کا جوش و خروش اور جذبہ انتقام ایسا نظر آ رہا ہے کہ لشکر میں کچھ اور شہری شامل ہو جائیں گے محاصرے کا منصوبہ تو بالکل تیار تھا جو ابو المظفر علی مرحوم نے بنایا تھا اس کے مطابق لشکر کو اسی کی نگرانی میں ٹریننگ دی گئی تھی اب کوچ کا دن ہی مقرر کرنا تھا مقتول وزیر اعظم کی تہجیز و تکفین ہو چکی تو برقیارق محمد سنجر اور جنگی امور کے مشیروں کی کانفرنس ہوئی اس میں سالاروں کو بھی شامل کیا گیا اسی کانفرنس میں ضروری امور طے کر لیے گئے اور کوچ کا دن بھی مقرر کیا گیا اس روز مرومے اور ارد گرد کے علاقوں میں منادی کرا دی گئی کہ جو لوگ لشکر میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں وہ فوراً مرو پہنچے تین چار دنوں میں اس لشکر کی نفری بے انداز ہو گئی اور کوچ کا دن آ گیا کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس لشکر کی تعداد کتنی تھی اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے صرف یہ لکھا ہے کہ ایک تو باقاعدہ فوج تھی اور اس کے ساتھ ایک لشکر غیر فوجیوں کا تیار کیا گیا تھا یہ لوگ گھوڑے اپنے لائے تھے اور ہتھیار بھی ان کے اپنے تھے ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ اس لشکر کی قیادت سنجر نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی محمد کرے گا پھر صبح طلوع ہوئی تمام تر لشکر جس میں باقاعدہ فوج تھی اور تربیت یافتہ شہری بھی میدان میں ترتیب سے کھڑے ہو گئے محمد گھوڑے پر سوار لشکر کے سامنے آیا اور اس نے لشکر سے خطاب کیا اسلام کے مجاہدوں محمد نے بلند آواز میں کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں ہم کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے ہم ابلیسیت کو جڑوں سے اکھاڑنے جا رہے ہیں یہ کسی سلطان کی جنگ نہیں اور یہ کسی سلطنت کی بھی جنگ نہیں یہ ہم سب کی ذاتی جنگ ہے ہم سب کا اللہ ایک رسول ایک اور ایمان ایک ہے ہم سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہو کر ایک ہی ہدف پر جا رہے ہیں ہم نے کوئی ملک فتح نہیں کرنا فتح ہوگی تو یہ اسلام کی فتح ہوگی اور اگر خدا نخواستہ ہم پسپا ہو آئے تو ہم پر اللہ کی لانت پڑے گی میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حسن بن صبح کے ابلیسی فرقے کو ختم کرنا ہے بے گناہوں کے خون کا انتقام لینا ہے خون خرابہ روکنا ہے اور مت بھولو کہ یہ ابلیسی فرقہ ہے جس نے یہاں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا اور بھائی نے بھائی کا خون بہایا تھا ان باطنیوں نے ہمارے علماء دین کو قتل کیا تھا نظام الملک خواجہ حسن توسی جیسی شخصیت کو قتل کیا اور اب ان کے بیٹے ابو المظفر علی کو قتل کر دیا اور یہ تو تم جانتے ہو کہ اس فرقے نے اصفہان میں شہدر میں اور کئی دوسری جگہوں پر کس بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل کیا ہے تم نے لڑنا ہے اور کسی اجر کے لالچ کے بغیر لڑنا ہے فتح تبھی حاصل کر سکو گے جب اللہ کی راہ میں خون کے نذرانے پیش کرو گے یہ تو تم جانتے ہو کہ اللہ کسی کا جذبہ جہاد اور جذبہ احسار فراموش نہیں کیا کرتا میں ایک آخری بات کہوں گا تم میں سے کسی کے دل میں کوئی شک اور شبے ہے یا کوئی وہم یا وہ دلی طور پر اس جہاد کے لیے تیار نہیں تو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ ابھی لشکر سے نکل جائے کوچ شروع ہو گیا اور کسی نے پیٹ دکھانے کی کوشش کی تو اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوا اس نعرے میں ان عورتوں اور بچوں کی آوازیں بھی شامل تھیں جو لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خدا حافظ کہنے کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے مکانوں کی چھتوں پر بھی عورتیں کھڑی تھیں لشکر وہاں سے چلا تو عورتوں نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے لشکر کی سلامتی اور فتح کی دعائیں مانگی قلعہ علامود میں حسن بن سبا کو اطلاع دے دی گئی کہ وزیر اعظم ابو المظفر علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل نے خودکشی کر لی ہے کچھ دنوں بعد اسے دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ سلطنت سلجوقیہ کا ایک بہت بڑا لشکر شہدر کی طرف کوچ کر گیا ہے اور اب تک وہاں پہنچ چکا ہوگا یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ حسن بن صباح مسکرایا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر آ گیا اس سے پہلے اسے اطلاع ملتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ یوں مسکرا اٹھتا تھا جیسے اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہ ہو مسلمان کوئی قلعہ فتح کر لیتے تو بھی حسن بن صبح کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں آتا تھا لیکن اب یہ سن کر کہ سلطنت سلجوقیہ کا لشکر شہدر پہنچ چکا ہوگا تو وہ خلاؤں میں دیکھنے لگا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہ تو ایک لشکر تھا حسن بن صباح کسی بھی فدائی کو اشارہ کر دیتا تو وہ فدائی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتا لیکن یہ فدائی ایک منظم فوج کی طرح لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے فدائیوں کے خنجر اور ان کی چھری چلتی تھیں وہ دھوکے میں قتل کرتے تھے یا زمین کے نیچے سے وار کرتے تھے حسن بن نے سلطنت سلجوقیہ میں خانہ جنگی کرا دی تھی اس نے ایسی بہت سی شخصیات کو قتل کروا دیا تھا جنہیں کلیدی حیثیت حاصل تھی اس وقت تک دو وزیر اعظم فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے یہ حسن بن صباح کا ہی کمال تھا لیکن اس کے اپنے اشارے پر جانے قربان کر دینے والے فیدائیوں کا لشکر میدان جنگ میں آ کر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا حسن بن صبا کو قلعہ شاہدر کے محاصرے کی اطلاع ملی تو وہ متفقر ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے مشیروں وغیرہ کو بلایا شاہدر بڑا ہی مضبوط قلعہ بند شہر ہے حسن بن صباح نے کہا لیکن اب ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہم نے سلجوقیوں کو جتنی ضربیں لگائی ہیں وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہیں اب وہ زخمی شیر کی طرح انتقام لینے نکلے ہیں یہ مت بھولو کہ شہدر میرے لیے قلعہ علمود سے زیادہ مقدس ہے وہاں میرا پیر و مرشد عبد الملک بن غتاش رہتا ہے شہدر کو ہر قیمت پر بچانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلجوقی اس شہر کو فتح کر لیں اگر انہوں نے یہ قلعہ سر کر لیا تو وہ میرے پیر و مرشد کی بڑی ہی تزلیل اور توہین کریں گے ہمارے پاس ایسا کوئی منظم لشکر نہیں جو یہاں سے کوچ کر جائے اور محاصرے کو محاصرے میں لے لے ہمیں اپنا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا یہاں سے دس فدائی بھیج دو وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائیں گے اور مبلغ بن کر جائیں گے وہ سلطان محمد کو قتل کریں گے اور سپہ سالار کو بھی قتل کریں گے اور اگر وہ اور سالاروں کو قتل کر دیں تو محاصرہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ پورے کا پورا لشکر بھاگ جائے گا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ایک معمر مشیر نے کہا صرف سلطان مارا گیا تو محاصرے میں ذرا سی بھی جان نہیں رہے گی میں اپنے منتخب کیے ہوئے فدائی بھیج دوں گا میرا پیرو مرشد عبد الملک بن گتاش اتنا کچا نہیں ہے کہ وہ شہر سلجوقیوں کو دے دے گا حسن بن صباح نے کہا وہ کوئی نہ کوئی ڈھنگ کھیلے گا اور میرا خیال ہے کہ وہ سلجوقیوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا پھر بھی میں اسے فرض سمجھتا ہوں کہ باہر سے اس کی مدد کروں میں دس قلعے دے سکتا ہوں شہدر نہیں دوں گا فدائیوں کو فوراً بھیج دو اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا سپہ سالار مارا جاتا تو پورے کا پورا لشکر بدل ہو جاتا تھا بادشاہ خود اپنے لشکروں کی قیادت کیا کرتے تھے لیکن بادشاہ مارا جاتا تو سارا لشکر بھاگ اٹھتا تھا حسن بن صبح کی یہ سوچ بے بنیاد نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے محمد سلطان تھا جس کے مارے جانے سے محاصرے نے ٹوٹ جانا تھا باطنی فدائیوں کے لیے تو کسی کو قتل کر دینا معمولی سا کرتب تھا فدائیوں کو پکڑے جانے کا اور سزا کا تو کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے شکار کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے تھے شہدر قلعہ بند شہر تھا اور یہ قلعہ علموت کے بعد باطنیوں کا بڑا مضبوط اڈا تھا اس شہر کا جو قلعہ تھا وہاں بہت سے برج اور برجیاں تھیں شہر کے ارد گرد جو شہر پناہ تھی وہ کوئی معمولی سی دیوار نہ تھی بلکہ خاصی چوڑی تھی بلند بھی تھی اور بہت ہی مضبوط یہ شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے اور ایک پہلو پر اونچی پہاڑی تھی ان اطراف سے قلعے پر حملہ کرنا خودکشی کے برابر تھا دوسری دو اطراف میں دیوار پر چھوٹی بڑی برجیاں تھیں جن میں ہر وقت تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے تیار رہتے تھے شہر کی چاروں طرف کی لمبائی تاریخ میں چھ کوس لکھی ہے اس شہر کا حکمران حسن بن صبح کے پیر استاد عبد الملک بن قطاش کا ایک بیٹا احمد بن عبد الملک تھا اس کا ایک بھائی احمد بن قطاش بھی وہیں تھا دونوں تھے اور دھوکہ دہی اور فریب کاری میں خصوصی مہارت رکھتے تھے سلطان برقیرق نے جب باطنیوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا تو حسن بن صبح نے ان کے جواب میں حکم دے دیا تھا کہ مسلمانوں کو بے درخ قتل کیا جائے داستان کو یہ قتل اور انتقامی قتل کا سلسلہ سنا چکا ہے باطنی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بے پناہ مال و دولت اکھٹا کر لیا تھا سلجوقی سلطان نے یہ لوٹ مار کا سلسلہ خاصی حد تک روک دیا تھا دو شہروں مرو اور رے میں سلطان کے حکم سے کسی باطنی کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا تھا اس کے جواب میں شہدر میں عبد الملک بن غتاش کے حکم سے مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا اور وہاں سے مسلمان بھاگ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے اس سے پہلے شہدر میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی اور اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی عبد الملک بن قطاش نے قافلے لوٹنے کا بھی حکم دے دیا تھا ان لوگوں نے تین چار قافلے لوٹے تھے جن میں سے ایک قافلہ حجاج کا تھا اس قافلے میں بہت سے ملکوں کے حاجی تھے ہندوستان کے حاجی بھی اس میں شامل تھے یہ خبریں سلجوقی سلطنت کے سلطان تک پہنچتی ہی رہتی تھیں اور اس کا ایک ہی حل سوچا گیا تھا کہ شہدر پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر دی جائے شاہدر کو محاصرے میں لینے کی اطلاع وسم کو سالار اوریزی کو بھی مل گئی وہ تو قلعہ علمود پر حملے کے منصوبے بناتا رہتا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ زمین ہموار کر رہا تھا اور اس نے ایک فوج بھی تیار کرنی شروع کر دی تھی اسے جب شاہدر پر محاصرے کی اطلاع ملی تو اس نے مزمل آفندی اور بن یونس کو بلایا یہ دونوں ابھی تک وہیں تھے ان دونوں نے بھی باطنیوں کو تہس نہس کر دینے کا تہیا کر رکھا تھا میں نے تم دونوں کی مدد سے وسم کو حکوت و فتح کر لیا ہے سالار اور ریزی نے کہا لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں ہوں مجھے اس وقت شہدر میں ہونا چاہیے تھا میں اس قلعے کو اپنے ہاتھوں تباہ کرتا ان باطنیوں نے وہاں کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا زندہ وہی رہا جو وہاں سے بھاگ آیا تھا علمود کو فتح کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں مزمل نے کہا اگر آپ نے علمود فتح کر لیا تو آپ کا یہ کارنامہ تاریخ قیامت تک لوگوں کو سناتی رہے گی اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشان باب ہوگا لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں میں نے علموت اچھی طرح دیکھا تھا اب سنا ہے کہ علموت ایک بند شہر بن گیا ہے اور کوئی اجنبی وہاں چلا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے یا وہ کس طرف سے آیا تھا یہ بھی سنا ہے کہ اس کا دفاع اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے لیکن اس شہر کے اب دو حصے بن گئے ہیں ایک جو شہر ہے اوپر نظر آتا ہے اور دوسرا شہر اس کے نیچے ہے جسے آپ زمین دوست کہہ لیں سنا ہے نیچے ایسی بھول بھلیا ہیں جن میں گیا ہوا آدمی نکل نہیں سکتا میرا خیال ہے کہ علامود پر حملے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس شہر کے اندر کیا ہے اور اسے کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے تم وہاں کس طرح جا کر دیکھ سکتے ہو سالار اور ریزی نے پوچھا اتفاق اچھا ہوا ہے کہ یہ بات آج ہی ہو گئی ہے مزمل نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ہی چاہتا تھا میں اور بن یونس علمود جائیں گے ہمارا جانے کا سب سے بڑا مقصد حسن بن صبح کا قتل ہوگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے لیکن میں دوسرا کام ضرور کروں گا وہ یہ کہ اس شہر کے نیچے جا کر دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے اور پھر شہر کے ارد گرد گھوم کر دیکھوں گا کہ اس میں کس طرح لشکر کو داخل کیا جا سکتا ہے جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ہم کتنا ہی بڑا لشکر لے جائیں کامیاب نہیں ہو سکیں گے شہر کے اندر جانے کے لیے تمہارا روپ بہروپ کیا ہوگا سالار اوریزی نے پوچھا فدائی مزمل نے جواب دیا ہم دونوں حسن بن صباح کے فدائی یا پیروکار بن کر جائیں گے یہ بات ہم پر چھوڑ دیں بن یونس نے کہا ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے اگر آپ ابلیسیت کے اس طوفان کو روکنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو اپنی جان قربان کرنا پڑے گی ان ہزارہ جانوں کو یاد کریں جو حسن بن صباح کے حکم سے باطلیوں کے ہاتھوں ضائع ہوئیں اور پھر مرو کی خانہ جنگی کو یاد کریں جس میں بے حساب خون بہہ گیا تھا ہم نے اس خون کا حساب چکانا ہے ہم جس روز ان جانوں کو اور خون کو بھول جائیں گے اس روز ہمارے عظیم دین اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا مزمل اور بن یونس کا عظم اور منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح باطنی مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب اور سرکاری انتظامیہ میں کسی نہ کسی بھیس اور بہروپ میں مخلص اور بے ضرر افراد کی حیثیت سے داخل ہو کر ڈنک مار جاتے ہیں اسی طرح ایک جماعت بنائی جائے جو حسن بن صبح کے اندرونی حلقوں تک پہنچ جائے اور پہچانی نہ جا سکے اور اس طرح باطنیوں کی جڑوں میں بیٹھ کر ان کا خاتمہ کیا جائے مزمل کی بیوی شیمونا بھی یہی مشن اپنے دل میں لیے تاپ کھاتی رہتی تھی اب اسے پتہ چلا کہ مزمل اور بن یونس علمود جا رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئی شافیہ کے دل میں شیمونا کی ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جب اس نے سنا کہ شیمونا علمود جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی اس کے دل میں بھی باطلیوں کے خلاف زہر پیدا ہو گیا تھا ویسے بھی وہ اکیلی رہ گئی تھی وہ تھی تو نو عمر لیکن خزانے والے غار سے تنہا چل پڑی اس کے دوران اسے جو تجربات ہوئے تھے ان سے اس کی شخصیت میں پختگی پیدا ہو گئی تھی اور پھر اس کے اندر ایک عزم بھی پیدا ہو گیا تھا جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکی تھی لیکن شیمونا کے ساتھ رہنے سے اس کے سامنے ہر ایک چیز واضح ہو گئی اس نے شیمونا سے کہا کہ وہ بھی اس کی مہم میں شامل ہو جانا چاہتی ہے شیمونا نے مزمل اور بن یونس کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اس خیال سے شافیہ کو اپنے ساتھ لینا بہتر سمجھا کہ وہ جس بہروپ میں جائیں گے اس میں ایک نوجوان لڑکی کارآمد ثابت ہوگی ان چاروں نے زیادہ انتظار نہ کیا پانچ گھوڑے لیے چار گھوڑوں پر یہ پارٹی سوار ہوئی اور پانچویں گھوڑے پر کھانے پینے کا اور دیگر سامان لاد لیا ان کی منزل قلعہ علموت تھی علم دراصل موت کی منزل تھی زیادہ تر امکان یہی تھا کہ وہ زندہ واپس نہیں آ سکیں گے مزمل کو پہلے وہاں کا تجربہ ہو چکا تھا وہ تو زندہ ہی آیا تھا لیکن وہ جس جذبے والا مزمل تھا وہ مر گیا تھا شیمونہ نے شافیہ کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں موت زیادہ قریب ہوگی اور اگر وہ زندہ رہی تو ذلت و خواری میں زندہ رہے گی شافیہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ وہ جو عزم ساتھ لے کر چلی ہے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہے شہدر کا محاصرہ مکمل ہو چکا تھا اور شہر میں داخل ہونے کے لیے حملے بھی شروع ہو گئے تھے محمد نے اور اس کے سالاروں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بہت ہی مضبوط ان کی توقعات سے بھی زیادہ مستحکم قلعہ ہے جسے چند دنوں یا چند مہینوں میں سر نہیں کیا جا سکے گا شہر پناہ پر تیراندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا ان کے سامنے پتھروں کی بڑی مضبوط آڑیں تھیں محمد نے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچتے ہی جاسوسوں سے رپورٹیں لی تھیں سلجوقیوں کا جاسوسی کا نظام مضبوط اور کارآمد تھا شہدر میں بھی جاسوس موجود تھے جو محاصرے سے پہلے ہی باہر نکل آئے تھے کیونکہ انہوں نے محمد کو اندر کی ساری صورتحال اور احوال و قوائف بتانے تھے انہوں نے بتایا کہ شہدر میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں لیکن ہر شہری لڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان شہریوں کو قلعے سے باہر لایا جائے تو یہ باقاعدہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں اور نہ ہی انہیں ایک لڑنے والے لشکر کی ترتیب اور تنظیم کا علم ہے البتہ ان میں جذبہ بڑا سخت ہے جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر میں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کو اس شہر سے قتل عام اور لوٹ مار کے ذریعے بھگا دیا گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا اندر کی ایک اور بات معلوم ہوئی یہ جاسوسوں نے نہیں بتائی تھی بلکہ ایک اور ذریعے سے معلوم ہوئی تھی داستان کو یہ ذریعہ بعد میں بتائے گا شہدر کے باطنیوں نے چند مہینے پہلے ایک قافلہ لوٹا تھا اس قافلے میں زیادہ تر حجاج تھے جو حج سے واپس آ رہے تھے اس میں امیر کبیر تاجر بھی تھے مال و دولت کے علاوہ باطنیوں نے قافلے سے کچھ نوجوان اور بہت خوبصورت لڑکیاں بھی اغوا کر لی تھیں تاریخ میں ایسی ایک مغویہ لڑکی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام نور تھا وہ عراق کی رہنے والی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کرنے گئی تھی باپ کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی اور ایک بھائی بھی ماں اور بھائی باطنی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے تھے باپ بچ گیا تھا وہ کسی طرح شہدر اپنی بیٹی کے پیچھے آ گیا تھا اس وقت نور کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اور وہ کچھ زیادہ ہی حسین تھی اس قسم کی لڑکیوں کو قلعہ علمود بھیج دیا جاتا تھا جہاں انہیں حسن بن صبح کی جنت کی حوریں بنایا جاتا اور خاص تربیت دی جاتی تھی ان لڑکیوں میں اگر کوئی خصوصی ذہانت ہوتی تو انہیں دوسرے علاقوں میں تقریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا تھا نور کچھ ایسی حسین لڑکی تھی کہ حسن بن صبح کے پیر استاد عبد الملک بن غتاش کے چھوٹے بھائی احمد بن غتاش کو پسند آ گئی اور اس نے نور کے ساتھ شادی کر لی اس وقت احمد بن غتاش کی عمر پچاس سال تھی لڑکی روز و شب روتے گزارتی تھی اس کی ماں ماری گئی تھی اور اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا تھا اس کا باپ اپنی اس بیٹی کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کرتا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ گیا اور احمد بن غتاش کا ملازم بن گیا نور اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھتی تو اور زیادہ روتی اور کرتی تھی نور کے باپ نے احمد بن غتاش کا اعتماد حاصل کر لیا وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہاں سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکال کر لے جائے لیکن کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا آخر ایک روز باپ بیٹی کو خبر ملی کہ سلجوقیوں کے لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے نور نے وضو کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے لگی وہ روتی جاتی تھی اور نفل پڑھتی جاتی تھی آخر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سسکیاں لے لے کر اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ اپنے اس گھر کی لاج رکھ لے جس کا حج کر کے آئی ہوں شیطان کے ان چیلوں کو تباہ کر دے اس نے اللہ سے شکوہ بھی کیا کہ اللہ نے اسے حج کا کیا اجر دیا ہے وہ بار بار کہتی تھی کہ شیطان کے ان چیلوں کو تباہ کر دے اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور اتنے میں احمد بن غتاش کمرے میں داخل ہوا اس نے نور کی یہ دعا سن لی تھی اللہ اس گھر کی لاج رکھے گا جہاں تم موجود ہو احمد بن غتاش نے تنزیہ کہا فوراً اٹھو اور یہ دعا ختم کر دو تم میری بیوی ہو اور تم آزاد نہیں ہو سکتی اگر میرا اللہ سچا ہوا تو تم ذلیل ہو کر مرو گے نور نے احمد بن غتاش سے کہا تم نے مجھے اللہ کی عبادت سے روکا ہے تم ذلیل ہو کر مرو گے میں تمہیں ذلت کی موت مرتا دیکھوں گی نور نے پہلی بار اپنے خاوند کے خلاف زبان کھولی تھی اس کی آواز میں غصہ اور انتقام تھا اور اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی احمد بن غتاش نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا نور چپ ہو گئی اور احمد بن غتاش کمرے سے نکل گیا